ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکا کیا ہی بہترین سالن ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے